برف کی ملکہ ایک دفعہ کا ذکر ہے دو پکے دوست تھے ان کا نام کے اور گرڈا تھا وہ ایک دوسرے کے پڑوسی تھے دونوں دوستوں کو پھول بہت پسند تھے انہوں نے اپنے لون میں گلاب کے پھول لگائے ہوئے تھے کے کی دادی ان کو روز ایک کہانی سنایا کرتی تھی ایک دن سردیوں کے موسم میں دادی نے برف کی ملکہ کی کہانی سنائی برف کی ملکہ بہت ظالم چڑیل تھی وہ لوگوں کے دل برف کے بنا کے ان کو اپنا غلام بنا سکتی تھی ہمیں اپنے آپ کو برف کی ملکہ سے بچانا ہوگا اگر وہ یہاں آئی تو میں اس کو آگ پہ پگھلا دوں گا اور وہ پھر پانی کی ملکہ بن جائے گی مجھے کسی کی ہنسی کی آواز آ رہی ہے <laughs> یہ کون ہے کیا کوئی کھڑکی کے باہر کھڑا ہے کے نے کھڑکی کھول کر باہر دیکھا باہر برف باری ہو رہی تھی کے کی آنکھوں میں کچھ چلا گیا میری آنکھیں آنکھوں کے بعد اس کے دل میں کچھ ڈر سا ہوا میرا دل کیا ہوا کہ تمہیں چوٹ لگی یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے دور ہو جاؤ یہ گرڈا کے لیے ایک حیرانی کی بات تھی کیونکہ اس سے پہلے کے نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا اس دن کے بعد سے کے کا رویہ عجیب ہو گیا وہ اب گرڈا سے بدتمیزی سے بات کرتا گرڈا کو کے کے سمجھ ہی نہیں آیا ایک دن اپنی برف گاڑی باہر لے کر آیا کے چلو کھیلتے ہیں نہیں میں بڑے لڑکوں کے ساتھ کھیلوں گا کے ہم پکے دوست ہیں تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے لڑکے نے گرڈا کی طرف توجہ ہی نہیں دی اور برف گاڑی میں چل پڑا گرڈا نے اس کا پیچھا کیا لیکن کے اتنی تیزی سے نکلا کہ جلدی وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا بیچاری گرڈا گھر واپس آ گئی کے کی برف گاڑی تیزی سے جا رہی تھی اچانک ایک سفید گھوڑوں کی بچی سامنے آ گئی اور کے کی برف گاڑی کو اپنے ساتھ گھسیٹ لیا شروع میں کے کو بہت مزہ آیا لیکن بعد میں وہ گھبرا گیا بگی اس کو سنو لینڈ لے گئی کے سامنے ایک بڑا سا برف کا محل تھا سے کوئی نیچے اترا اور وہ تھی برف کی ملکہ کے برف کی سلطنت میں خوش آمدید اس سے پہلے کے کچھ کہتا برف کی ملکہ نے اپنا ہاتھ کے کے سر پہ رکھ دیا اس کا جادو کام کرنے لگا اور کے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا برف کی ملکہ کے کو محل لے گئی گرڈا نے کے کا بہت انتظار کیا لیکن وہ واپس نہیں آیا اس نے اس کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ کہیں نہیں ملا گرمیاں آ گئی تھی گرڈا نے تہیا کر لیا تھا کہ وہ کے کو گھر واپس لے کر ہی آئے گی اس نے اس بارے میں دادی سے بات کی تم بہت بہادر لڑکی ہو گرڈا تم ضرور کامیاب ہوگی شکریہ دادی اماں یہ لو آئینہ یہ تمہاری مدد کرے گا

گڈا نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر دریا سے پوچھا پیارے دریا کیا تم نے میرے دوست کو دیکھا ہے وہ کہیں گم ہو گیا ہے اس کو کوئی جواب نہیں ملا وہ ہو کے وہاں سے جانے والی تھی اچانک ایک بگلا آیا اور اس کے کندھے پہ بیٹھ گیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں لیکن اس سے پہلے تمہیں کچھ دینا ہوگا بگلا اڑ گیا تھا لڑا کو اندازہ ہوا کہ دریا کی طرف سے کوئی پیغام ہے اس نے اپنے گلے کا ہار اتارا اور دریا میں ڈال دیا جانا کہ ایک کشتی اس کی طرف آنے لگی وہ خالی تھی لڑا کشتی میں بیٹھ گئی اور کشتی خود بخود چلنے لگی کشتی اس کو دریا کے دوسرے کنارے پہ لے گئی گڈا کشتی سے اتری تو اس کے سامنے خوبصورت باغ تھا اس میں پھول لگے ہوئے تھے اس نے اتنے قسم کے پھول کبھی نہیں دیکھے تھے گرڈا پھولوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی لیکن اس نے محسوس کیا کہ پھولوں میں تو خوشبو ہی نہیں ہے پھر گرڈا کے پاس ایک عورت آئی خوش آمدید لڑکی شکریہ تم کون ہو اور یہاں کیا کرنے آئی ہو میں گرڈا ہوں میں اپنے دوست کے ڈھونڈ رہی ہوں کیا آپ نے اسے دیکھا ہے کہ ارے نہیں میں نے تو نہیں دیکھا ارے پھر مجھے چلنا چاہیے پریشانی کے لیے معذرت رکو کیا نام بتایا تم نے کہ شاید میں نے کسی لڑکے کو یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے آؤ میرے ساتھ میں تمہیں بتاتی ہوں اس دن کیا ہوا تھا عورت نے گرڈا کو چائے پلائی گرڈا نے بتایا کہ کیک کس طرح غائب ہوا اس نے بتایا کہ اس کا شک برف کی ملکہ کے اوپر ہے برف کی ملکہ وہ تو ایک چڑیل ہے اس کی وجہ سے میرے سارے پھولوں کی خوشبو ختم ہو گئی ہے میں اس کو سبق سکھانا چاہتی ہوں کچھ دیر بعد عورت گرڈا کے بال جھاڑنے لگی اس کے ہاتھوں میں ایک چاتوئی کبھی تھی میں وہ چاہتی تھی کہ گرڈا اس کے پاس رہے کیونکہ وہ اکیلی تھی جادوئی کنگھی مدد سے اس نے گرڈا کی آداش مٹا دی تھی گرڈا سو گئی اور جب وہ اٹھی تو اس کو کچھ یاد ہی نہیں تھا میں کہاں ہوں تم میرے ساتھ ہو میرے باغ میں عورت کا جادو گرڈا کی پاک روپ پہ نہ چڑھ سکا جیسے ہی گرڈا نے عورت کی ٹوپی پہ خوبصورت پھول دیکھا اس کو کے اور اس کے بارے میں سب یاد آ گیا مجھے کیک کو جلد سے جلد ڈھونڈنا ہے مجھے اجازت دیجیے عورت نے گرڈا کو روکنے کی کوشش کی لیکن گرڈا اپنے فیصلے پہ اٹل رہی وہ واپس جا کر کشتی میں بیٹھ گئی کشتی چل پڑی لیکن اس کو پتا نہیں تھا کہ اب اس کو کہاں جانا چاہیے ارے دریا راستہ ڈھونڈنے میں مدد کرو وہ دعا ہی مانگ رہی تھی ایک کوا آیا اور اس کو شمال کی طرف جانے کا اشارہ کیا گڈا نے کچھ دیر تک کوے کا پیچھا کیا اس نے برفیلے سمندر سے گزرتے ہوئے ایک بڑی سی کشتی کے پاس جا پہنچی گڈا کشتی کے اوپر چڑھ گئی کیا یہ کشتی مجھے برف کی ملکہ کے محل لے جائے گی ایک بحری قزاک لڑکی گڈا کے سامنے آ گئی کیا تم اپنا راستہ بھول گئی ہو لڑکی تم بحری قزاقوں کی کشتی پر ہو گڈا نے اس کو کے اور برف کی ملکہ کے بارے میں سب کچھ بتایا بحری قزاق لڑکی کو سن کر بہت افسوس ہوا تم کے کو برف کی ملکہ کے محل سے نہیں نکال سکتی بھول جاؤ اسے میں اسے کسی بھی قیمت پہ ڈھونڈ نکالوں گی اسے تنہا نہیں چھوڑوں گی دراصل میرا کوئی دوست نہیں ہے اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ رہو لیکن میں تمہارے رویے سے متاثر ہوئی ہوں میں تمہارے دوست کو ڈھونڈنے میں مدد کروں گی اگلی صبح بحری قزاق لڑکی نے گرڈا کو ایک بارہ سنگل لا کر دیا یہ اس برف کی سلطنت کا سب سے تیز بارہ سنگا ہے یہ تمہیں برف کی ملکہ کے محل لے جائے گی ارے شکریہ اب جا کے اس برف کی چڑیل کو پکڑ کر سبق سکھاؤ گڈا نے بارہ سنگا پہ سواری کی کافی لمبا سفر کرنے کے بعد گڈا ایک برف کے گھر کے پاس پہنچی وہاں اس کو ایک بوڑھا آدمی ملا تو تم وہ آئینہ لے آئی ہو نا گڈا کو یہ سن کر بہت حیرانی ہوئی اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اس بوڑھے آدمی کو آئینے کے بارے میں کیسے پتا اس نے آئینہ نکالا اور اکل مند بوڑھے آدمی کو دکھایا کیا یہ میری برف کی ملکہ سے جیتنے میں مدد کرے گا نہیں یہ جادو آئینہ ہے یہ سچائی دکھاتا ہے کچھ اور نہیں پھر اکل مند بوڑھے آدمی نے گرڈا کو برف کی ملکہ کے بارے میں بتایا جب برف کی ملکہ چھوٹی تھی تو وہ بہت مہربان اور خوش مزاج تھی وہ جہاں جاتی پھول کھل جاتے جب وہ مسکراتی اس کی آنکھیں سورج کی طرح چمکتی وہ بہت الگ اور خوش تھی اس کا نام لیلا تھا ہر کسی کو لگتا تھا کہ لیلا ایک چڑیل ہے اسی وجہ سے بچوں کو لیلا کے ساتھ نہ کھیلنے کی اور نہ ہی بات کرنے کی اجازت تھی اس کو سب نے تنہا چھوڑ دیا تھا جلد ہی وہ سب سے نفرت کرنے لگی اور ایک دن اس نے یہ دعا کی جن لوگوں نے میرے ساتھ برا کیا ہے وہ برف کے بن جائیں پھر اس نے ایک دور بڑا سا محل بنایا وہ وہاں اکیلی بڑی ہوئی بغیر کسی پیار اور محبت کے اس کو تو مارنا نہیں صرف اس کے برے خیالات کو ختم کرنا یہ آئینہ تمہاری مدد کرے گا اگر تم اس کو یاد دلانے میں کامیاب ہو گئی کہ وہ کون تھی تو تم اپنے دوست کے کو بچا سکتی ہو گرڈا برف کی ملکہ کے محل پہنچ گئی اس نے کے کو ایک کونے میں دیکھا وہ ایک برف کا مجسمہ بنا رہا تھا ارے کے بہت خوشی ہوئی تمہیں دیکھ کر میں گرڈا تم نے مجھے پہچانا نہیں کے نے اس کی طرف دیکھا لیکن کچھ نہ کہا اچانک وہاں برف کی ملکہ آ گئی یہاں ہر چیز کی طرح اس کا دل بھی برف کا بن گیا ہے چلی جاؤ یہ میرا غلام ہے جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہیں بھی برف کا بنا دوں گی پلیز واپس آ جاؤ مجھے تمہاری یاد آتی ہے میں تمہیں گھر واپس لے جانے آئی ہوں چلو گنڈا کے آنسو کے کے ہاتھوں پہ گرے اس کی محبت پیار اپنا اثر دکھا رہی تھی ایک کو ہلکے ہلکے پرانی باتیں یاد آنے لگی کرڈا میں تمہیں پہچان گیا مجھے سب یاد آ گیا برف کی ملکہ کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا اس نے اپنی جادوئی چھڑی سے گرڈا کے اوپر جادو کرنے لگی گرڈا نے اپنا آئینہ نکالا اور سامنے کر دیا تاکہ وہ جادو سے بچ سکے جادو ختم ہو گیا برف کی ملکہ نے گرڈا کے آئینے میں دیکھا اسے جو دیکھا وہ اس کا چہرہ نہیں بلکہ ایک چھوٹی بچی کا چہرہ تھا اور اچانک برف کی ملکہ ایک چھوٹی بچی میں تبدیل ہو گئی بہت شکریہ اور گرڈا مجھے یہ یاد دلانے کے لیے کہ میں اصل میں کون ہوں اب میں اپنے برے خیالات سے آزاد ہوں کے اور گرڈا نے لیلا کو خدا حافظ کہا اور اپنے گھر واپس آ گئے